جناب قطادہ رحمہ اللہ یا کسی دوسرے سے روایت ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم جاہلیت میں ایک دوسرے کو یوں کہا کرتے تھے آئینہ اللہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رکھے یا تمہاری وجہ سے تمہارے محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور ان صباحا صبح بخیر پھر جب اسلام آ گیا تو ہمیں اس سے روک دیا گیا عبد الرزاق نے بیان کیا کہ معمر نے کہا اللہ بکا آئینہ کہنا مکرو ہے لیکن اگر ان عائنک کہے تو کوئی حرج نہیں سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو ستائیس